اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت ناؤ مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل ناؤ